جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں آپ کے لیے کوئی ایسی چیز نہ بنا دوں جس پر آپ بیٹھا کریں میرا ایک بڑھئی غلام بھی ہے آپ نے فرمایا اگر تو چاہے تو اس نے ممبر بنوا دیا صحیح بخاری حدیث نمبر چار سو انچاس